ہر طرح کے گناہ گار کے لیے مغفرت کی شان گناہ گار تین قسم ہیں نمبر ایک ظالم یعنی عام گناہ گار نمبر دو ظلم بڑے سخت گناہ گار نمبر تین ظلم یعنی بار بار گناہوں میں گرنے والے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ جو بندے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غافر ہے بخشنے والا جو ظلم ہے یعنی سخت گناہ گار ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہیں یعنی ٹھاٹ کی مغفرت دینے والا اور جو ظلام ہیں بار بار گناہ کرنے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفار ہے بار بار بخشش فرمانے والا تم دل سے بخشش مانگو تو صحیح مغفرت مانگنے اور بخشش طلب کرنے کو ہی استغفار کہتے ہیں دل کی ندامت کے ساتھ استغفار بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید ہونا یہ بڑا سخت کبیرہ گناہ ہے دوسری طرف کچھ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور دنیا میں تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھ دیکھ کر شیطان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہیں سنتا اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتا تو ایسا نظریہ بنا لینا بھی سخت کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور وہ نصرت بھی فرماتا ہے مگر جلد باز انسان اس کی نصرت کے انداز کو ہمیشہ نہیں سمجھ سکتا وہ سمجھتا ہے کہ نصرت نہیں آ رہی حالانکہ نصرت آئی ہوئی ہوتی ہے اگر وہ نہ آتی تو معلوم نہیں انسان کا کیا حشر ہوتا عملیات کے بارے میں ایک اہم وضاحت ایک ضروری بات یاد رکھیں اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو غیر مسنون وظیفے اور عملیات زیادہ نہ کریں عامل بننے کا شوق دل سے نکالیں مومن اور طائب بننے کا شوق دل میں بسائیں اگر کوئی مرشد کامل نصیب ہے تو پوچھ پوچھ کر وظائف کریں اگر مرشد کامل نصیب نہیں تو تلاوت قرآن پاک نوافل نفل روزے صدقہ کلمہ طیبہ استغفار دروز شریف اور تیسرے کلمہ میں لگے رہیں یعنی فرض عبادت کے بعد جو وقت ملے اس میں بس یہی اعمال کریں اور مصنون دعاؤں کا اہتمام ان کے لیے نہ کسی مرشد کی اجازت ضروری اور نہ ان میں کوئی خطرہ باقی وظائف یا تو آخر میں مایوسی کی طرف کھینچ لیں گے یا ناؤز باللہ اپنی ذات کا تکبر دل میں آ جائے گا جو تمام بیماریوں کی جڑ اور مہلک کینسر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذن رین تھے جنت کی پکی بشارت رکھتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے سخاوت کے تاجدار تھے صدقات جاریہ کا امام تھے حیا میں اپنی مثال آپ تھے مگر قبر پر جاتے تو زار و قطار روتے اور عذاب قبر کے خوف سے تھر تھر کانپتے پھر ہمیں یہ کیفیت کیوں نصیب نہیں ہوتی ہمیں قبر کا خوف ایک آنسو تک نہیں رلاتا معلوم ہوا کہ دل اور نفس میں خرابی اور تکبر ہے اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں پکڑ سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے یہ حالت بری صحبت سے بھی بن جاتی ہے اور زیادہ غیر شرعی وظائف سے بھی کہ انسان کو اپنے اصل مسائل موت قبر حشر اور آخرت کی فکر نہیں رہتی اسی لیے جو وقت وظائف میں لگتا ہے وہ سچے استغفار میں لگ جائے استغفار کی برکت سے اللہ تعالی انسان کی حالت تبدیل فرما دیتے ہیں